حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک میں لاسانی وقار اور عدیم المثال خطیبانہ دبدبا اور فصیحانہ تن تنا تھا ہوتا بھی کیوں نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسہ العرب اور افسہ الناس تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں دلوں میں اتر جانے اور روحوں میں سما جانے والی دلکشی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا تو دور و نزدیک موجود ایک لاکھ سے زائد صحابہ کے رام رضی اللہ عنہم نے اسے ایسے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ہر ایک سے مخاطب ہوں ایک ایک لفظ ان کی سماعتوں سے ہوتا ہوا ان کے قلوب و اذہان کی الواح پر مرتسم ہوتا چلا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی دل نشینی اور دل پذیری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کی انگشتریوں میں نگینوں کی طرح جڑ جاتا پھر ایک لفظ کی تقدیم و تاخیر کے بغیر وہ آنے والی نسلوں کو منتقل کرتے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عشاء میں سورت التین کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا اور میں نے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش الحان اور اچھی کیرات کرنے والا نہیں پایا حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں وقار اور تھا حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اور لہجے میں خوبصورت نغمگی تھی حضرت عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منا میں خطبہ ارشاد فرمایا سو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان ایسے کھول دیے کہ جو کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ہم دور و نزدیک اپنے اپنے ٹھکانوں پر موجود ہو کر بھی اس خطبہ مبارک کے ایک ایک لفظ کو بے تمام و کمال حرف بحرف سن رہے تھے